پورا معاوضہ لیا جائے گا کہ اس کو بیکار کر دیا جائے تو اعمال میں طاقت جو پیدا ہوتی ہے وہ عقیدے کی طاقت کی وجہ سے ہوتی عقیدہ نظر نہیں آتا جیسے درختوں میں جڑ نظر نہیں آتی حالانکہ جڑ کا کام اصل ہے لیکن جڑ نظر نہیں آتی بالکل اسی طرح ایمان کی دنیا میں عقیدوں کا کام ہے پر نظر نہیں آتی ان عقائد میں بھی ایک عقیدہ ہے تقدیر کا یہ عقیدوں کا مسئلہ کتنا عام ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکتب میں بچوں کو جب داخل کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو محنت کی جاتی ہے عقیدے پہ کی جاتی ہمارے بچے پانچ کل میں یاد کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایمان مجمل ایمان مفصل جسروں کو بچہ یاد کر رہا ہوتا ہے اس کو خود کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے اس کی اہمیت کا اندازہ تو وہ جب سمجھدار ہوتا ہے یا ہوتا ہے ہم لوگوں نے بھی بچپن میں پڑھا استاد جی نے مار مار کے یاد کرایا یاد کرو ایمان مجمل ایمان مفصل تو الحمد للہ آج تک یاد ہے قرآن کریم میں بھی عقائد پر بہت زیادہ زور دیا ہے ابھی گزشتہ جو سبق ہوا تھا اس سبق کا اہم پوائنٹ جو تھا وہ تو عقیدہ ہے تقدیر ہے تقدیر کا کیا مطلب جو کچھ دنیا میں وجود میں آتا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا یہ سب طے شدہ ہے یہ من جانب اللہ معین ہے اور اس کے اندر رائے کے برابر کوئی فرق نہیں آ سکتا جیسے کسی کا دنیا سے جانا طے ہے وہ وقت پہ جائے گا نہ ایک لمحہ آگے جائے گا نہ ایک لمحہ پیچھے جائے گا جس کا دنیا میں آنا طے ہے وہ وقت پر آئے گا بخاری شریف میں ایک روایت ہے سرکار ایک سفر میں تھے سفر سے لوٹ رہے تھے لوٹنے کے دوران رات کو قیام ہوا اور قیام کے دوران بارش ہوئی جب بارش ہوتی ہے تو گفتگو کرنے والے کرتے ہیں گرمی ہوتی ہے تو گفتگو کرنے والے کرتے ہیں انسان کی زبان کو کوئی لگام تو ہے نہیں جو بھی حال ہوگا اس پر انسان کوئی نہ کوئی کامنٹ اپنے حساب سے دیتا ہے سرکار نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف روک کیا ہے اور ایک بیان دیا کہ آج کی رات جو بارش ہوئی ہے یہ بارش نے لوگوں کے دو طبقے کر دیے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے دنیا میں یا جہاں جہاں بارش ہوگی وہاں وہاں لوگ دو قسم کے ہو گئے ایک تو وہ ہے جنہوں نے یوں کہا کہ فلان ستارہ فلان برج میں داخل ہوا تو بارش ہوئی بارش کے ہونے کی وجہ ستارے کا ایک برج سے نکل کر دوسرے برج میں جانا قرار دیا فرمائی یہ ستاروں پہ ایمان رکھتا ہے اللہ پہ نہیں رکھتا دوسرا ایک طبقہ ہے جو ایمان والوں کا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ مترنا بے فضل اللہ و بے رحمتی یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے اس کے کرم سے ہوئی ہے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں ہوئی یہ صحیح لوگ ہیں یہاں گزرتا جو سبق ہوا تھا وہ یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو سبق یہ تھا کہ خوشیاں اور غم یہ دونوں طے ہیں کن کو کتنی خوشیاں ملنی ہیں اللہ کی طرف سے طے ہے اور کس کو کس قدر غم پہنچے گا کتنے دکھ آئیں گے کتنے حالات آئیں گے یہ بھی طے ہے یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے بھائی قرآن کریم میں جگہ جگہ موت کا تذکرہ ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے فطری طور پر کہ بھائی سب کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے بہت سے لوگ مذہب نہیں مانتے اور بہت سے لوگ نبیوں کو نہیں مانتے اور بہت سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے لیکن ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو موت کو نہ مانتا ہو موت کو سب مانتے ہیں تو موت اتنی مانی ہوئی چیز ہے کہ مذاہب کے نہ ماننے والے کو بھی یقین ہے کہ میں دنیا میں رہوں گا نہیں اور کون ہے جو ایسی عمر لے کے آیا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے جانا تو ہے سب کا طے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب جانا طے ہے تو بار بار قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں بے وجہ قرآن کریم میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں جگہ جگہ موت کا ایک مرتبہ تذکرہ کر دیا تو کافی تھا لیکن بار بار تذکرہ کرتے ہیں جیسے عقیدہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں جو چیز جتنی اہم ہے اس کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے نماز کا اسالتن اور ضمن قرآن کریم میں سات سو جگہ دی ہے کیوں اس بنا پر نماز نمازہ میں مومن کی زندگی کا اہم عبادتی پہلو ہے اس وجہ سے اس کی طرف الگ الگ طریقوں سے توجہ دلاتے ہیں خاص طور پر تبدیل کرتے ہیں موت یقینی ہونے کے باوجود لوگوں کی غفلت بہت زیادہ ہے اس بنا پر اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور بار بار دلاتے ہیں کہ انسان کہیں اس سے غافل نہ رہ جائے تو یہ جو کہا کہ خوشی جو آنے والی ہے وہ بھی طے ہے مثلا بچے کی شادی کا ہونا کسی کے گھر میں خوشی کا آنا کسی کے گھر میں بچے کا پیدا ہونا یہ جو خوشیوں کے معاملات ہیں یہ طے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں قبل نہ رہا یہ چیز ہم نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ اس بندے کو اتنی خوشیوں کا ملنا طے ہے وہ مل کے رہے گی اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا لوگ کتنا بھی روک دیں کہ وہ خوشی اس کو نہ ملے مل کے رہے گی جیسے جس کی تقدیر میں جتنا ملنا طے ہے وہ اس کو مل کے رہے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا اب میں ایک بات ہماری یہ بھی چلتی ہے کہ ان کی روزی باندھی ان کی روزی کو باندھ دیا خیالات کی دنیا میں ایک بات ہے ورنہ دینے والے اللہ ہیں لینے والا بندہ ہے جب اللہ دینے پر آ جائیں کون ہے دنیا میں کس کی طاقت ہے کہ وہ روک سکتا ہے اور اصل میں دینے والے اللہ ہیں تو جب خوشیاں اللہ دینا چاہیں گے تو کوئی روک نہیں سکے گا نعمتیں اللہ دینے پر آئیں گے کوئی روک نہیں سکے گا جو چیزیں اللہ کی طرف سے ملنا طے ہو گیا ہے دنیا لاکھ کوشش کرے کہ وہ نہ ملے تو نہیں ہو سکتا ایسے دنیا میں بہت سے واقعات ہیں کہ دنیا والوں نے کوشش کی کہ یہ چیز اس کو نہ ملے وہ چیز اس کو ملی ابھی دنیا میں ایسے بڑے بڑے گزرا موجود ہیں کہ جن کو دنیا نہیں چاہتی کہ وہ آئے لیکن وہ ہیں کیوں اس بنا پر کہ اللہ نے ان پہ وقت دیا ہے اور ایمان والوں کو یہ بتایا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری مرضی کا حکمران آئے گا تو تمہاری زندگیاں چلے گی تمہارا دین چلے گا ہم تم کو یہ بھی بتائیں گے کہ تمہارے مزاج کا حکمران نہیں ہے پھر بھی ہم چلا رہے ہیں دین کا چلنا کسی ہمارے مزاج کے حکمران پر موقوف نہیں ہمارے مرضی کے حاکم کے اوپر موقوف نہیں اور اللہ بتاتے ہیں کہ دین میرا ہے میں جس طرح سے بھی چاہوں گا اپنے دین کو چلاؤں گا اور ایسا چلاؤں گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ بھائی جو لوگ آئے تھے مٹانے کے لیے وہ بھی نہیں مٹا سکے پوری کوششیں رات اور دن بیانات جاری ہیں ہمارے خلاف زہر ابلے جا رہے ہیں لیکن ایک ہم ہے کہ الحمدللہ باقی کیوں باقی ہیں اللہ کے باقی رکھنے سے باقی ہیں اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں آپ کا بھی کوئی کمال نہیں ہم تو وہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا تو مٹا ہی ہو جائے لیکن اللہ بچا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تو فرمان کے خوشیاں طے ہے اور غم غم بھی تیرے جب آدمی یہ خیال رکھے گا خوشی کے آنے کے وقت کہ میری خوشی جو مجھے ابھی ملی ہے یہ خوشی اللہ نے میرے لیے پہلے سے لکھی ہے کیا ہوگا اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب یہ شریعت کی حد سے باہر نہیں نکلے گا کب باہر نکلتا ہے آدمی اب سے جب سوچتا ہے کہ یہ کوئی میں نے کمال کر دیا ایک انگریز کے یہاں ایک غریب آدمی ملازم تھا جو پیسے بچتے تھے اس میں سے لاٹری لگاتا تھا سوچتا تھا کہ جس دن لگ گئی اس دن اپنا بیڑا پار ہو جائے گا وہ تو ناجائز چیز ہے لیکن وہ تو غیر تھا یہ تو جوئے کی ایک قسم ہے جو بالکل حرام ہے لیکن وہ تو بیچارہ مذہب سے کوئی تعلق تھوڑا ہی رکھتا تھا وہ تو قسمت چمکنے کی امید پر لگاتا تھا ایک دن جو انگریز تھا وہ صبح میں اخبار زیادہ پڑھتا ہے جیسے ہم لوگوں کے بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ صبح میں قرآن کے بجائے اخبار زیادہ پڑھتے ہیں اخبار میں تو جو ہو گیا اس کی خبر ہے اور قرآن میں جو ہونے والا ہے اس کی خبر ہے تو کہتے ہیں کہ وہ انگریز نے اخبار کھولا اندر تصویر دیکھی اپنے ملازم کی بہت تعجب ہوا کہ بھائی ایسے یہ کیسا کہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ آدمی ہے کہ اس کی تصویر اخبار میں آ گئی پتا چلا کہ اتنے لاکھ کی لاٹری کھل گئی اور اس کے نام کی املا سنگھ کو تو معلوم بھی نہیں تھا جیسے انگریز جو ہوتے ہیں وہ کتوں کے نام جائیدادیں کرتے ہیں جس کے نام جائیداد کی ہے اس کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے میرے لیے تو کہتے ہیں کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ میری لاکھوں کی لاٹری کھلی ہے اور میں بالکل صبح ہوتے ہی کروڑ پتی بن گیا ہوں تو اس کو بلایا دفتر میں اور اس کی کچھ بھولے نکالی اور بھولے نکال کر بہت ڈانٹا اور خوب مارا اور اس کے بعد پھر اس کو کہا تو ادھر آ ایک بات بتاتا ہوں پھر اخبار میں تیری تصویر ہے کیوں یہ تصویر اس لیے ہے کہ تیری لاٹری کھل گئی ہے لاٹری کھلی تو کھلی لیکن تم نے مارا کتنا ہے میری سب خوشیاں تم نے چھین لی اور میں تیرا علاج کیا میں نے تو نے پیسہ دیکھا نہیں اور ایک دم سے تیرے ہارٹ کے اوپر جو ہے یہ خبر آتی کہ اتنے کروڑ کا مالک ہو گیا تجھے اٹیک آ جاتا میں نے تیرا علاج کیا ہے اب تو برداشت کر سکے گا یہ پیسہ قابل برداشت ہے تیرے لیے یہ خبر تیرے لیے حد سے زیادہ جو ہے ایکسلریٹ کرنے والی نہیں بنے تو فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا خوشی سے دو چار ہو فوراً یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے اس طے شدہ پروگرام کے ماتحت یہ ہو رہا ہے کیا ہوگا نتیجہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا بے آئے نہیں یہی معاملہ غم کا ہے کہ جب غم ہونا کسی کو کوئی دکھ ہو یا اچانک دکھ آ پڑے آدمی یہ سوچے کہ اللہ کے یہاں سے جو طے تھا وہ ہوا ہے تو یہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا واویلا نہیں مچائے گا تقدیر کے خلاف اللہ کے فیصلے کے خلاف اس کی زبان نہیں چلے گی یہ ایمان کے دائرے میں رہے گا میں ایک واقعہ چھوٹا سا ذکر کرتا ہوں ہمیشہ ایک مسلمان اور ایک ہندو دونوں نے مل کر پارٹنرشپ کے اندر ایک بس خریدی تھی اس کا افتتاح تھا لوگ کھڑے تھے ڈرائیور کو چابی دیا گیا انہوں نے چابی لگائی گاڑی شروع کی انڈیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پہلے دن وہ چیز کام نہیں کرتی جس کو کرنا چاہیے یعنی بریک اتفاق سے ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ گاڑی شروع کی انہوں نے رفتار پکڑی سامنے بہت بڑی دیوار تھی بریک لگاتے ہیں بریک لگی نہیں جا کے گاڑی ٹکرائی ختم ہو گئی غیر مسلم جو تھا اس کو وہیں اٹیک آیا کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے کئی لاکھ روپیہ اس نے ختم ہوتے ہوئے دیکھ لیا مسلمان جو تھا اس کو کچھ نہیں ہوا غم تو اس کو بھی ہوا لیکن جیسے وہ بے ہوش ہو کے گرا ایسا یہ نہیں گرا کیوں اس کے پاس عقیدہ نہیں تھا تقدیر تھا اس کے پاس عقیدہ تقدیر تھا بھائی تجھے ایسا کیوں نہیں ہوا جیسے تیرے پارٹنر کو ہو گیا فرمایا میں نے ایک ٹیبلٹ لے لی کون سی ٹیبلٹ لے لی آپ نے فرمایا میں نے تقدیر کی ٹیبلٹ لے لی میں نے پڑھ لیا اتنا للہ ہی انا اتنا اللہ ہی راجے ہو اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی میرے دنیا میں آیا تھا تو سب لے کے نہیں آیا تھا جاؤں گا تو یہ بس میں جانے کا نہیں ہوں تو جیسا آیا تھا ایسا واپس ہو گیا اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا اللہ پھر واپس دے بھی سکتا ہے اس کے لیے میں اپنی زندگی کیوں ختم کر ہوں اگر زندگی ہے تو دوسری کئی بسیں ملے گی تو عقیدہ تقدیر کی وجہ سے میں سنبھل گیا معلوم ہوا کہ یہ تقدیر کا عقیدہ انتہائی طور پر قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی شریعت کے دائرے میں رہتا ہے اور شریعت کے حدود سے باہر نہیں نکلتا آج اسی سبق کو خالی تازہ کیا ورنہ آیتیں پڑھی ہیں آگے جس میں اللہ تعالی نے کتابیں احکام میزان اور لوہا یہ سب بندوں کو دیا ہے اور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 دے اور اللہ عبادات کی طاعت کی توفیق عطا فرما اللہ جو کچھ کر لیا گیا آپ نے فضل سے منظور فرما اور اللہ العالمین جو کوتاہیاں ہو گئی درگزر فرما لفزشوں کو اللہ معاف فرما اور اللہ باقی زندگی بھی اسی طرح طاعات اور عبادات کے ساتھ گزارنا نصیب فرما اے اللہ اس طرح تلاوت رمضان میں کی بات رمضان بھی یہ سلسلے کو جاری ساری فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفافہ فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہے اللہ ایمان والی تیرے دھیان والی موت نصیب فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما بے رحمتی گیا رحمت رحمت کے مطابق تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر ہوگا اور اس کے بعد چند لمحات کے لیے مراقبہ کریں گے نئے حضرات کی جانکاری کے لیے کہ مراقبہ کیا چیز ہے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے کبھی کبھی آدمی گناہ کے تصور میں ایک عرصے دراز تک بیٹھتے ہیں یہاں بیٹھنا ہے اللہ کی رحمت کا دھیان لے کر وہ یہ کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور ہمارے دلوں میں اترتی جا رہی ہے اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے مرتبے کا فائدہ کیا ہے کہ آدمی کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے اور بے دھیانی سے آدمی بچ جاتا ہے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں نیکیاں ہوتی ہے تو اللہ کے دھیان کی برکت سے ہوتی ہے تو وہ دھیان حاصل کرنے کے لیے یہ مراقبہ جو ہے مشق ہے لہذا اس کو کیا جاتا ہے تو اب سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ تصویر کا ورد کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ مراقبہ اور اس کے بعد دعا سیوا ماں کو کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا مسجود دے کوئی نہیں گئے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود گا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس میں آخر مرد زبان ہے اللہ چر ایک Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے آنکھیں بند ہو جسم میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھنا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے بس یہی تصور لگاتار رکھنا ہے اور کوئی تصور نہ آئے کوئی تصور آئے اسے ہٹائیے پھر دوبارہ یہی تصور لائیے اللہ کی رحمت برس رہی دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ دل بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا درزی کریں حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد اللہ کی یاد اللہ کی یاد اللہ کی یاد عزیزو دوستوں یارو یہ دنیا دار فانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا گے سب کو دیتا گے بندوں کا تیرے سوا کون گے کون مقبول ہے کون مردود ہے کے میزان پر کر رہے ہوں ہاں، تو یہ بات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 بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم عاد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجرنا من النار يا مجيب اللهم اعطف رقابنا من النار اللهم اعطف رقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا من النار اللهم اجعلنا وتقى شهر رمضان اللهم اجعلنا وتقى شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعباداتنا يا ہمر الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف اے اللہ ہماری خدائیوں سے درگزر کر اللہ بہت مجرم ہے اے اللہ بہت گناہ گار ہے قدم قدم پر لمزیں ہوتی ہیں اور قدم قدم پر کوتاہیاں رہی ہیں اور اے اللہ تو نے اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اے اللہ ہم کچھ نہ کر سکے اور اے اللہ محروم رہے اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما اللہ جو حق ادا ہونا چاہیے اللہ جو مشاعین کو پڑھا ہم نے اور ان کی زندگیوں کے رمضان دیکھے اے اللہ اس میں سے ہم کو کچھ حاصل نہ ہوا اے اللہ العالمین ہم بہت ٹوٹے پھوٹے ہیں اللہ ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں اللہ ہمارا پڑھنا گڑنا سب ٹوٹا پھوٹا ہے اے اللہ ہمارے روزے تقسیروں سے بھرے ہوئے ہیں اے اللہ ہماری عبادت عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہے اے اللہ شکل عبادت نقل عبادت نقل نماز ہے اے اللہ اسے اصل بنا کر قبول فرما لے اے اللہ تیرے علاوہ ہم کہاں جائیں اور تیرے دروازے کے علاوہ کہاں ہاتھ پھیلائیں اے اللہ تو نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جیسا بھی ہو تمہارا حال لیکن آؤ میرے دربار میں اللہ ہم نے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا ہے تیرے دروازے پر پھیلائے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں جہاں ہماری پتا سننے والا کوئی سنے اے اللہ تو سن لے اے اللہ کرم کی بھی دے دے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ باقی دنوں کی قدر دے دے اللہ یہ مہمان کا اکرام دے دے اور اللہ اس کی جو بے عزتیاں کر بیٹھے اللہ اسے معاف کرنا ہے اللہ کے تین کے اعتکافہ کو قبول فرما ان کی دعاؤں کو قبول فرما ان کی عبادات کو قبول فرما پورے عالم کے مسلمانوں کے روزے قبول فرما ان کا ترمی میں کھڑے رہنا قبول فرما حافظوں کا سنانا قبول فرما بندوں کا سننا قبول فرما اے اللہ راتوں کی تحجدیں جنہوں نے پڑھی ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما اے اللہ جنہوں نے ہاتھ پھیلا کر مانگا ہے اپنے فضل سے ان کو آتا اللہ تلاوت فرحان کا جذبات فرما ہمیں ذاکرانہ زندگی عطا فرما اللہ شاکرانہ زندگی عطا فرما اللہ گناہ گاری والی زندگی سے حفاظت فرما اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں شفایت کاملہ عطا فرما ہر بیماری کو دور فرما ہر پریشانی کو دور فرما اس ماہ مبارک میں جو دنیا سے چلے گئے اللہ کی بھرپور مغفرت فرما اللہ جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما جمی رشتہ داروں کی مغفرت فرما جملہ مسلمان عالم کی مغفرت فرما پورے عالم میں امن و امان کا گہوارہ بنا دے ہر جگہ امن و امان کا پھرے نہ پھیلا دے ہر جگہ اللہ پسادات خون مرکی سے حفاظت فرما مظلوموں کا خون بہنے سے بچا دے اللہ دہشت گردیوں سے حفاظت فرما پورے عالم کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما پوری انسانیت کی حفاظت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت میں آخر ہو کلمے والی موت فرما پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور تو آئے اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میں منظور فرما رحمتی کا یاد ہم